ahnaf.com. www.asnaf.com. میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے ملت اسلامیہ کی قیادت ملا عمر مبارک تالے بانے حق کی عادت ملا عمر مبارک ہو تالے بانے حق کی عادت ملا عمر مبارک ہو قوم کے ہیرو قوم کے تارے قوم کے ہیرو قوم کے تارے قوم کے ہیرو قوم کے تارے قوم کے ہیرو قوم کے تارے ملا عمر مجاہد ہیں امیر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے میر الم مومن جس کی ایک گرج سے کفر کے سب پھر آن بے ہوش ہوئے جس کی ایک گرج سے کفر کے سب پھر آن بے ہوش ہوئے دور خلاف دیکھ کے بے ہوش ہوئے مدوش ہوئے لرزاں جن سے کافر سارے لرزاں جن سے کافر سارے لرزاں جن سے کافر سارے لرزاں جن سے کافر سارے ملا عمر مجاہد ہیں مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہے میر المومن نین ہمارے میر میں ہمارے میر المومنین میں اور مایوس وہ برما چیتنا اور کشمیر کے گیورو کیوں مایوس ہو کیوں مایوس ہو برما چیتنا اور کشمیر کے غیورو فلسطین اور ایران کے بے کس بے گھر مجبور چین فلسطین اور ایران کے بے کس بے گھر مجبور چین فلسطین اور ایران کے بے کس بے گھر مجبور روشن مستقبل کے نشارے روشن مستقبل کے نظارے روشن مستقبل کے نظارے روشن مستقبل کے نظارے ملا عمر مجاہد ہیں ارشد قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں ارشد قوم کے راج دلارے مرشد قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں موڑے جس میں وقت کے دارے ملا عمر ملا عمر ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں کفر پہ آگر اس کے شرارے ملا عمر مجاہد ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے ملا عمر عمر مجاہد ہیں قدرت کے مخصوص اشارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے میر المومنین ہمارے ملا عمر مجاہد ہیں مسلم قوم کے راج دلارے ملا عمر مجاہد ہیں میر المومنین ہمارے